تیری شان جل جلالو شان جل جلالو تیری شان جل جلانو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو شان جل جلارو تیری شان جل تیری شان جل تیری شان جل جنالو تیری شان جل تیری شان جل تیری شان جل تیری شان جل جلا لو ہو شان جل جلالو تیرے لفظ کن سے جہاں بنا تیری شان جل جلا لو تیرے نام پر میری جان پیدا تیری شان جل جلالہ لو تیرے لفظ کن سے جہاں بنا تیری شان جل جلالہ لو تیرے نام پر میری جان پیدا تیری شان جل رب لو و جلال ہے تیری ہر صفت بے مثال ہے تم ہی رب عز و جلال ہے تیری ہر صفت بے مثال ہے نہ کوئی تیرے سما تیری شان جل ن نہ کوئی تیرے سما تیری شان جل ن تیری شان جل جرالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جل جلالہ یہ جو سارے کونوں مکان ہیں تیری عظمتوں کے نشان ہیں تو احد سمد کی بیریا تیری شان جل تیری شان جل جلالہ تیرا فضل کیسا عظیم ہے کہ سبھی پہ لطف عمیم ہے کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا فضل کیسا عظیم ہے کہ سبھی پہ لطف عمیم ہے تیرا فضل کیسا عظیم ہے کہ سبھی پہ لطف عمیم ہے کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا تیری شان جل جلالہ کوئی کیسا ہی ہو بھلا برا تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تو حلیم ہے تو کریم ہے تو غفور ہے تو رحیم ہے تیرے ہاتھ میں ہے جزا سزا تیری شان جل جلار جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا تیرا حق نہ بیاں ہوا میرا عجز مولا آیا ہوا ہے پنا سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل نہ تیری شان جل نہ تیرا وسط حق نہ بیاں ہوا میرا عجز مولا آیا ہوا تیرا بستے حق نہ بیاں ہوا میرا عجز مولا آیا ہوا ہے پنا سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل جلارو ہے پنا سبھی کو تجھے بقا تیری شان جل جلارو تیری شان جل جلارو تیری شان جل جلارو تیری شان جل جلارو تیری شان جل جلارو کرو ایسی میں تیری بندگی بنے جس سے میری بھی زندگی ملے دو جہاں میں تیری رضا تیری شان جل جلا لو تیری شان جل جلا لو تیری یاد میں ہے کلی کلی ہے چمن چمن میں ہو تو بسا ہے پھول میں ہو بہو تیری شان جل جلا لو تیری شان جل جلا لو ہوں تیری یاد میں ہے کئی کلی ہے چمن چمن میں ہوں العلی تیری یاد میں ہے کلی کلی ہے چمن چمن میں ہوں العلی تو بسا ہے پھول میں گو بہو تیری شان جل جلالہ تو بسا ہے پھول میں گو بہو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلال گر پت نے ابر سے خاک پر تو یہ بولا سبزہ اٹھا کے سر دیا غیب سے مجھے آب جو تیری شان جل جلانو تیری شان جل جلانو تیری جو تجو میں ہے پاختا کہ کہاں تو جلم دکھائے گا اس بردے کو بکو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تجو میں فاختہ کے کہاں تو جلوہ دکھائے گا تیری جوست میں ہے فاختہ کے کہاں تو جلوہ دکھائے گا اس بردے کو ہے کو بکو تیری شان جل جلالو اس بردے کو ہے کو بکو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرا رنگ لالو گوہر میں ہے تیرا نور شمس و قمر میں ہے تیری شان امن بالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جرالو تیری شان جل جرالو تیرے حکم سے جو ہما چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی تیرے حکم سے جو ہما چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالو ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا ڈالی ڈالی میں بس ہے تیری پتے پتے میں حمد ہے تیرا گنچے گنچے میں رنگ بو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے تیرا نور کونوں مکان میں ہے یہاں تو گی تو تیری شان شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا جلوہ ج گام گے نور کونوں مقام گے تیرا جلوہ دونوں جگام گے تیرا نور کو مقام گے جگہ تو گی ہی تو تیر شان جل یہاں تو تو وہاں تو ہی تو تیر شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان